یہ ہے اللہ تمہارا رب اور اس کے سوا کسی کی بندگ ناؤ ہر چیز کا بننے والا تو اسے پوجو وہ ہر چیز پر نگہبان ہے